بے شک جو آمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے آمان کے سبب انہرا دے گا ان کنچی نہر بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں